دوسری صنعت وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جب کہ میں سینگی لگوا رہا تھا یہ اٹھارہ رمضان کی بات تھی آپ نے فرمایا سینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ افطار کر دیا ہے حدیث نمبر سینتیس سو انچاس مسند احمد